عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت کریمہ سلاد میں آواز بہت بلند نہ کیجیے اور نہ ہی بہت پست بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکے میں چھپے چھپے رہتے تھے جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے مشرقین جب سن لیتے تو قرآن قرآن نازل کرنے والے اور قرآن لانے والے سب کو گالیاں دیتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ولا تجہر بے کا بلند آواز سے نماز نہ پڑھو یعنی بلند آواز سے قرت نہ کرو کہ جسے سن کر مشرقین قرآن کو گالیاں دینے لگیں اور نہ دھیمی آواز سے پڑھو کہ تمہارے صحابہ سن نہ سکیں بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو جامع تربزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھیالیس یہ حدیث صحیح ہے